سیدنا عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکت میں قیام جاری رکھتے حتیٰ کہ کسی داخل ہونے والے کے قدم کی آواز نہ سنتے حدیث نمبر سولہ سو تیئیس مسند احمد